أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے محترم بھائیو دوستوں بزرگوں واقعی میں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا نام لینے کی اس کا نام سننے کی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی یا عقائد کی بنیادی باتوں کے اندر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے یہ بہت پہلی بات اور بہت بڑی بات ہے اور اس کو اٹھانے کی یہ محنت ہے کہ پوری دنیا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنائی ہے سات زمین اللہ پاک نے بنائی ہے سات آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں اس کے اندر ہزاروں مخلوقات ہے چھوٹی بڑی جانڈر چوپائے پرندے بہت ساری مخلوقات بنائی ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو چونٹی ہے چونٹی چھوٹی مخلوق ہے لیکن ہمارے ایمان والے بھائی ہے یا دوسرے ہمارے بستیوں کے اندر رہتے ہیں وہ برادری ہوتے ہیں الگ الگ برادری تو ایسے چونٹی کی نو سو ننانوے برادری ہے اندازہ ایک برادری کے اندر وہ کتنے ہوتے ہیں یہ اللہ پاک نے ساری اپنی قدرت سے بنائی ہے پوری دنیا اللہ پاک نے بنائی اور پوری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے پوری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے ہم تو مخلوق ہیں مخلوق خالق کے محتاج ہوتی ہے اس لیے دنیا کے اندر ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور ہر مخلوق کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے ہم جو چاہے وہ نہیں ہوتا اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے اسی کا نام اللہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی بات کے کرنے کے بارے کے اندر سوچا اور وہ چیز نہیں ہوئی اس سے ہم نے اللہ کو پہچانا کہ اس سے بھی کوئی بڑی طاقت ہے جو فرمایا ہمارے کاموں کو روک سکتی تو آج محنت اسی کی ہے محنت کی کمزوری کی بنیاد کے بعد مرتبہ ہم سے ہوتا ہو ظاہر کے اعتبار سے ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے ہو گیا حالانکہ ہم سے نہیں ہوتا کس سے ہوتا ہے یہ تو اللہ پاک کا نہ دکھائی دینے والا ہر کام کر رہا ہے صحابہ رضی اللہ نے محنت کر کے یہ چیز اپنے دلوں کے اندر اٹھائی تھی جس کی بنیاد تھی ان کی دنیا کی زندگی گزارنا آسان ہو گیا تھا وہ بہت گموں کے اندر ٹینشنوں میں نہیں رہتے تھے کیونکہ خوشی ہوئی تو بھی یوں کہتے تھے کہ تو اللہ کی طرف سے ہوا کوئی گمی ہوئی کوئی حالات آئے کوئی حادثہ پیش ہوا تو بھی یوں کہتے کہ تو اللہ کی طرف سے ہوا اور واقعی میں اللہ ہی کرتے ہیں وہ اللہ کہتے تھے یہ تو ہم ہماری زبانوں سے میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ سب کچھ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں میں کرتا ہوں اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اس لیے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کے اندر ابراہیم علیہ والسلام کی بات لکھی ہوئی تھی ابراہیم علیہ والسلام جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی اما سے کہا کہ اماں مجھے کون پالتا ہے تو ان کی اما نے کہا کہ بیٹا میں پالتی ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اما تمہیں کون پالتا ہے تو ان کی اما نے جواب دیا کہ بیٹا تیرا ابا پالتے ہیں کیوں ان کے پاس تو ایمان نہیں تھا لیکن یہ سمجھنے کا فرق کرنے کی چیز ہے کہ ایمان نہ ہونے کی بنیاد کی وجہ بول سکتے ہیں لیکن ایمان ہونے کی بنیاد کے اوپر آدمی یہ نہ بولے محنت اسی کی کروائی جاتی ہے بار بار اس لیے بلوایا جاتا ہے اور دلوں کی گہرائی میں اس لیے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ علم کی بنیاد پہ نہیں چلے گی یقین کی بنیاد کے پہ چلے گی کے اندر جو بڑا ہوا ہوگا وہ زبان کے اوپر آئے گا کہ اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا میرے بھائی دوستوں جتنا اللہ کا شکر مانا اتنا کم ہے کہ یہ زمانے کے اندر یہ فتنہ فساد کے زمانے کے اندر اللہ پاک نے اللہ کو پہچاننے کی ہمارے ایمان کو بنانے کی یقین کو بنانے کی اللہ پاک نے عجیب مبارک محنت دی ہم محنت کی ہم قدر کریں میرے بھائی دوستوں تو ابراہیم علیہ السلام والسلام نے یہ دوسرا سوال کیا تو ان کی اماں نے کہا کہ بیٹا تیرا ابا پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ میرے اما میرے ابا کو کون پالتا ہے تو ان کی اما نے جواب دیا کہ ابا کو نمرود پالتا ہے چلا خیر پھر ابراہیم علیہ نے چوٹا سوال کیا اما نمرود کو کون پالتا ہے جو ایسا کہا کہ ان کے اما نے ایسے سوالات نہ کیا کر اب پتا چل گیا کہ پالنے والی یاد کس کی ہے اس وقت نمرود اور برہ بنا ہوا تھا تو کہنے کا مقصد کہ اس کو پالنے والی جات بھی کس کی ہے اللہ کی ہے اس سے میرے بھائی دوستوں کو کوئی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے اس کو روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے یہ تو محنت کی کمی کی بنیاد کے ہمارے اللہ کے راستے میں چار چار مہینے نہ لگے بنیاد نہ لگے اس کی بنیاد کے پر ہم کہتے ہیں کہ میں دکان سے بدلا ہوں جو دوسرے بول ہمارے بھی ہو گئے ہمارے بھی بچوں کے ہو گئے ایک جگہ جماعت میں گیا ہوا تھا تو کرناٹک کے اندر تو تشکیل کے اندر ایک ساتھی کی محنت ہوئی چار مہینے کے لیے تیار ہو گیا وصولی بھی دی جب وصولی کے لیے ہم گئے مطلب جمع والی تھی تو ان وہ باہر آئے اور کہا کہ ہم جی سب میں تو نہیں جا سکتا اللہ کے راستے کے اندر بھائی کیا بات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ میرے بیوی اچھے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا یہ غلط یقین ہے میرے بھائی اور نہ کئی دنیا کے اندر ایسے فرمایا عورتیں ہیں کہ جس سے دنیا سے رخصت ہو گئے کئی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں فرمایا جن کے باپ دنیا سے رخصت اور ان کو کون پال رہا ہے ان کو پالنے والی جت اللہ کی ہے یہ پوری دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے دنیا کا مالک اللہ ہے پوری دنیا کی ہر چیز کی پہ اللہ کا کنٹرول ہے میرے بھائی دوستوں یہ محنتوں کے ذریعے سے یہ باتیں دلوں کے اندر اٹھانا مقصود ہے اگر یہ جی- چیزیں دنیا کے دلوں کے اندر آ گئی تو آدمی پھر فرمایا بے فکری والی زندگی گزارے گا بہت ٹینشن والی زندگی نہیں گا آج دنیا کے اندر اکثر لوگ ڈپریشن میں زندگی گزار رہے ہیں ابھی ہم ایک ملک کے اندر گئے تو وہ کہتے ہیں پچاس فیصد لوگ یہاں ڈپریشن کے اندر ہیں ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ایک کل کیا ہو اب یہ جو گزشتہ جو کورونا کا زمانہ گزرا تو ایک جگہ کے ہم ملاقات کے لیے گئے تھے اس وقت لوگوں کو تسلی دینے کا موقع تھا لوگ گھبرا چکے تھے حالانکہ موت تو میرے بھائی دوستوں کو اللہ نے فرمایا کہ میاں دنیا سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ پاک نے سب کی تقدیر سب کو لکھ دیا ہے جو دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے اور جب بچے کی روح جب ڈالتے ہیں اس کے فرشتہ فرمایا سب کو لکھ دیتے اس کی عمر کتنی ہوگی کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا سب کچھ اللہ پاک لکھ دیتے ہیں اس لیے ہمارے بول ایسے ہو گئے کورونا کی وجہ سے مر گیا کورونا کی وجہ سے مر بھائی کوئی کورونا سے نہیں مرا وہ تو مقدر کی اس کی موت تھی مقدر کی موت سے مرا ہے وہ ہاں، جگہ والا بیماری بن گئی لیکن کوئی کورونا سے بیماری سے کوئی نہیں مرتا ایک ذریعہ ہوتا ہے بعد مطلب اللہ بھائی بہانا بھائی آدمی چلتے چلے گر گیا کیوں گر گیا مر گیا ایک بہانا بنے ورنہ اس کی مقدر کی موت تھی محنتوں کے دنوں سے بار بار بولا جانا بار بار اس سے کیا ہو جائے میرے بھائی دیکھو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اللہ کی پہچان ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے تو ملاقات کے اندر جا رہے تھے تو وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اپنے گھر والوں سے اس وقت وہ چیزیں بہت آسانی سے نہیں ملتی تھی تو گھر والوں کو کہہ رہا تھا برابر آج بھی سو روپئے پینچی لائی اس میں کھانے کی چیزیں پا بعد میں کہاں سے لائے اچھے میرے بھائی دوسرے بزرگوں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ زبردست نعمت دی ہے ایمان کی نعمت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایمان امان بنانے کی اللہ پاک نے زندگی میں دین لانے کی عجیب محنت کی اور آپ تو ماشاء اللہ بڑے خوش قسمت مجمع ہو کہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو مکان بناتے اس کے اندر جو وہ کریا جو عید رکھتے پہلی عید تو آپ تو پہلی عید کی طرح ہو کیا ہے پہلی عید کی آپ کے پیچھے پوری فرمایا پہلی عید کی پہ پوری جیسے منزل کھڑی ہوتی ہے ایسی آپ کی پیچھے فرمایا پوری ڈالا بٹا رہے اور آپ اپنے ہر ایک سچ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اتنا بڑا کام جس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو پسند کرتا تھا چنتا تھا اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کام میں الیکشن نہیں ہمارے کام میں سلیکشن ہے اللہ پاک نے سلیکٹ کیا ہے ہم کو کہ اتنے بڑے کام کے لیے اللہ پاک نے میں پسند کر لیا سوچے تھوڑی یہ کہ جس جس کام کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بیچتے تھے اب میرے بھائی کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں کام دے دیا جیسے مثال کے طور پر اب یہ پڑھنے کا زمانہ ہے پڑھنے کا لوگ اسکول ہمیں کالج کے ساری چیزیں کرتے ہیں اب اس کے بعد فرمایا ان کو ڈگری حاصل ہو جاتی ہے پھر ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کیسے میں جاب مل جائے کیسے ہمیں جاب مل جائے اب جاب کے چکر کے اندر سب سے دعائیں بھی کراتے ہیں سب کے اپلیکیشن جو کچھ کرتا رہتا ہے ابھی اس کو جاب مل جاتی پھر آدمی کیا کرتا ہے ہمارا ایک سدی کا بھی کمپنی کے اندر جاب مل گئی تو بھی میں اس کی تصویر کے لیے گیا بولے کہ آئی پر ابھی کوئی واٹ کر سو اللہ نے رستہ میں جوانی کیا ہوا اب بھی ابھی جاب لگی جو میری اب بھی بھائی جاب لائیگی سے ہم لوگ کوئی واٹن سبھی نہ کرتا اللہ ایک وارن سے پہلے پھر کے انتظام میں تلاش اب جاب مل گئی اور شادی اس کی رشتے دار کے گھر کے اندر ہوگی تو کیا کہے گا تم تمہاری شادی کر لو بھائی مجھے جاب سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جاب سے مجھے نکال لے تو سوچو دنیا کے کام آدمی کتنا اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور یہ اللہ کا کام ہے یہ نبیوں والا کام ہے میرے بھائی دوستوں کو خط میں نبوت کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ کام کیا اور کام نے اللہ پاک نے ہمیں لگایا ہے اللہ پاک نے دعوت والے کام کے ساتھ ہماری نسبت کر دی اس کے ہمارے حضرات فرما دیں کہ اللہ کرے کہ نسبت مناسبت سے بدل جائے نسبت کس سے بدل جائے مناسبت مناسبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ چپک جانا چپک گئے اس کے ساتھ جیسے صحابہ کو اللہ پاک نے محنت کی اللہ پاک نے کام دیا صحابہ فرمایا آخری سانس تک چپڑ گئے اب یہ اہتمام کے ساتھ اپنا جاب کر رہا ہے اسی طرح میرے بھائی دوستوں کیونکہ ہم بھی پھر رہے تھے ہم ذرا تھوڑی دیر کے ہر آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ میرا کون سا ایسا عمل پسند آ گیا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اتنے بڑے کام کے لیے مجھے پسند کر لیا اللہ پاک جس کے لیے پسند کر رہے ہیں کو مجھے پسند کر لیا اور سوچو میرے بھائی سوچو کو یہ پسند کرنا اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہے ہاں۔ ایسے کام نہیں ہے جی میرے بھائی اللہ پاک ہمیں نوازنا چاہتا ہے اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے اس سے میرے بھائی سوچو اللہ پاک نے ہمارا روح اس محنت کی طرف کرے اس سے اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فکروں کے ساتھ احتمام کے ساتھ ذمہ داری سمجھ کر اپنا یہ کام کرے ہاں مولانا ابراہیم صاحب اکثر فرماتے ہیں چمت بڑھتا دو کہ دنیا تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے ذمہ داریوں کو پورا ہوگی تو دنیا کے اندر جگہ ہی ختم ہو جائیں گے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اوپر میرے بھائی دن کو پھر آخرت میں اللہ بھگ بدلا دیں گے آخرت کے اندر جو اللہ البت بدلا دیں گے میرے بھائی جو کو اس وقت آدمی کرنے والا بھی بچ جائے گا اور نہ کرنے والا بھی بچ جائے گا اللہ جب بدلا جائیں گے کیونکہ دنیا بدلا کی جگہ نہیں ہے دنیا تو عمل کی جگہ ہے اور ہمارا یقین ہے مرنے کے بعد یہ زندگی آنے والی موت آتی اس کی آنکھ روز شروع ہو جائے گی میرے بھائی دوستوں دنیا کے اندر آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے تو چند سال کے لیے اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہے مقدر کی زندگی اللہ پاک دے کر بھیجا ہے اس کے کی کی زندگی شروع ہو جائے گی مرتے میرے بھائی دوستوں ان کو نیک لوگوں کے لیے بسا شروع ہو جائے ہاں۔ نیک لوگوں کے لیے بساویزن شروع ہو جائے اللہ پاک بڑے بڑے انعام دیں گے اللہ بہت بڑے بڑے انعام دیں گے بہت بڑا بدلا دیں گے آخر کے اندر حدیثوں کے اندر کتابوں کے اندر بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں کہ اللہ پاک جنت کے اندر ان کو ایسے بدلے دیں گے ایسے بدلے دیں گے کہ فرمایا وہ خوش ہو جائیں گے اللہ ان کو خوش کر دے گا اب دنیا کے اندر کسی کو بہت ساری چیزیں مل بھی گئی تو کہا جب ورنہ دنیا ہمیشہ خوش نہیں کوئی ایسا اللہ پاک کا نظام ہے دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا گمی خوشی اللہ پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ پاک نے جڑی ہوئی ہے کبھی خوشی کے دن ہوتے ہیں کبھی گمی کے دن ہوتے ہیں آخرت کے اندر میرے بھائی جو جنت کے اندر کبھی غم نہیں ہوگا ہمیشہ خوش رہے گا تو اللہ پاک آخرت کے اندر بدلا دیں گے اس سے میرے بھائی سوچو اللہ پاک نے ہماری ذمہ داری دی ہمارے کھنڈوں کے ہم عالمی نبی کے عالمی امت کی ہے ہاں۔ ہمیں اللہ پاک نے فرمایا پورے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے ہماری نیت تو ہو اونچی نیت ہو ہماری اس لیے ہمارے کام کے اندر نیتوں کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے امان کا مزہ کس کے اوپر ہے نیتوں کے اوپر ہے ہم یہ خطے جماعت کے ساتھی ہے اور یہ اجتماع کے اندر آئے ایسے نہیں کہ بھائی بھائی بھائی بھائی چلو کسی نے کہہ دیا ذمہ دار بہنے بہنے کی کی کی آپ یہ نہیں ہے بھائی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے نیتوں کو ہماری صحیح کریں گے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کو نبھائیں گے ہم کام کریں گے ہم محنت کریں گے ہماری رجا تو ہماری نیت تو کیا ہوگی ہمارا اللہ راضی ہو جائے غلط شیطان کیا کرے گا شیطان فرمایا پہلے نیتوں کے اندر بگاڑ جائے گا غلط نیتیں کروائے گا ہاں۔ غلط نیتوں کے بارے کے اندر کتابوں کے اندر واقعہ لکھ کے یہ بہت بڑے بڑے احمد کیے اللہ کے راستے کے لیے شہید ہو گئے لوگوں کو قرآن پڑھایا اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا لیکن نیتوں میں کیا تھا نیتوں کے اندر بگاڑ تھا امن حدیث ہے اس کی بنیاد کی کہ اللہ پاک نے کیا فیصلہ کیا تو ہماری نیتوں کو پہلے تو صحیح کہ ہم کھیتی بار جماعت کے ساتھی ہیں ہمیں محنتیں کرنی ہے ہمیں خدمت کرنی ہے جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ کس کے لیے کر لیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہمارا راضی ہو جائے اللہ ہمارا خوش ہو جائے پہلی بات تو یہ دوسری بات کہ ہمارے جماعت کے اندر الگ الگ مسلم کی جماعتیں بنائی ہیں جس کی جو جماعت بنائی ہے وہ سانچی بنائے وہی اپنا ہی کام کرے وہ کہتے ہیں کہ ہر دل عزیز نہ بن جائے کہ ہر ایک کے کام کے اندر چھونا نہیں میری یہ ذمہ داری ہے میری یہ ذمہ داری جیسے صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے کیا آپ ذمہ داری نہیں تمہارا یہ کام ہمارے وہ ذمہ داری کے پہ ڈچے رہے اس لیے ہمارے فیو جماعت کی جماعتیں بنائی ہیں اس میں پہلی جماعت جیسے پارکنگ کی جماعت ہے اب پارکنگ کی جماعت پارکنگ کے لیے آئیں گے لوگ اور یہ ختم نبوت کے سکے میں اللہ کے مہمان آ رہے ہیں ہم اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں ایک اور اس ملک کے ہمارے عبد الباب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آئے ہوئے تھے مرکز کے اوپر اور ہمارے بڑے لوگ خدمت کر رہے تھے ان کی تو چائے پلا رہے تھے ان کو مہمانوں کو حاجی صاحب نے پوچھ لیا بھائی آپ چائے پلا رہے ہو آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان آیا ان کو جلدی چائے مل جائے ذرا ان کو راحت ہو جائے انہوں نے کہا اپنی نیت بدل لو اپنی نیت کو بدل لو یہ ختم نبوت کے صدقے کے لیے اللہ کے مہمان ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے خدمت دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کریں اس لیے ہمارے کام میں نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے ہاں، شیطان کیا کرائے گا غلط نیت کروائے گا غلط نیت ہوگی تو عمل بھی غلط ہوگا اور عمل کی پھر بھی وجہ بھی نہیں ملے گا ہماری نیت صحیح ہوگی تو اللہ پر عمل صحیح کروائے گا عمل صحیح ہوگا تو اللہ پر اس کا بہت بڑا بدلا دے گا جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی جا رہے تھے کہاں پڑا ہوا تھا دکان پڑا ہوا تھا اور انہوں نے سوچا یہ گریڈ کا بہت بڑا قلعہ تھا کا ایک بہت بڑا چیلا تھا کہ کاش میرے پاس ایک چیلے کے برابر میرے پاس اناج ہوتا یہ کاٹ کے زمانے میں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے میں ان کو کھانا کھلاتا ان کو مل کے اناج تقسیم کرتا کے لیے نیت کر رہا ہے اس وقت کے زمانے کے نبی پہ اللہ نے وہی بھیجی اور کہا کہ ان کو کہہ کہ تمہاری نیت کے بقدر ہم نے تمہارے ناما عمر کے اتنا ثواب لکھ دیا باتیں نہیں میرے تم کو مرنے کے بعد ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گی پتا چلے گا ہمیں کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے تو یہ پارکنگ کی جماعت آئیں گے پارکنگ کے لیے تو پارکنگ والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہنستے چہرے ملاقات ہے کیونکہ اس اجتماع پہلی ملاقات کی پارکنگ والوں سے ہوگی حدیث میں آدھے کہ ہنستے چہرے اپنے بھائی سے بات کرنا سب کے کا سواب ہے جس کی ایک نیکی بڑھ جائے گی وہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا آخرت کے اندر اس نے نیکی کو میں معمولی نہ سمجھے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہمارے وہاں شاید ماشاء اللہ سمجھدار طبقہ ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں ایک عورت نے کٹے کو پانی پلا دیا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو یہ ہنستے جو ہے ہمارے بھائی سے ملاقات کرنا پہلی پہلے ملاقات ہوگی پارکنگ اور اب جاتے ہیں میں اس کو ماشاء اللہ ہنستے جو ہے بات کرتے ہو اچھی طرح اس کی گاڑی پارک کریں تو وہاں سلام کرے اس سلام کا رواج عام کرے میرے بھائی جو سن اللہ کے نبی کا عزت کر کے گئے تھے مدینہ کے اندر تو آپ سے خود جیسے اس کا یہی بھی تاکہ سلام کو عام کرے سلام کو رواج خالی جان پہچان والوں کو سلام نہ ہو بلکہ ہر ایک مسلمان کو سلام سلام ایک دعا ہے سلام کیا ہے دعا ہے السلام علیکم اللہ کے تم پر سلامتی ہو کتنی بڑی دعا ہے آج لوگ محفوظ ہیں ہر ایک خطرے کے اندر ہے تو یہ جوا ہو جائے گی اور سامنے والا بھی اس کو جواب دے گا اس لیے سلام کے سلام کریں میرے صحابہ کے زمانے کے اندر اور ابھی ہمارے زمانے ملکوں لوگوں کے اندر کام کر کے آتی ہے بات جگہ کہ بہت سلام کا رواج ہے اتنا سلام کا رواج جا ہمیں کہ میں مسلمان تو مسلمان لیکن گھر بھی سلام کرتے ہیں عیسائی بھی سلام کرتے ہو گئے السلام علیکم تو سلام کے ساتھ ہنستے چہرے پر ہمارے بھائی سے ملا ہے اچھی طرح اس کو گاڑی پارکنگ کرائے پھر آگے کے لیے پر اس کو راستہ بتا دے بعض سچے آئیں گے کبھی گاڑی کبھی ادھر ادھر پارک کر دیں گے تو برمایا ہم ان کے ساتھ برمایا اچھے اخلاق سے بیچا ہے کوئی بات نہیں بھائی ہاں۔ اس لیے یہ محنتیں ہو رہی ہے یعنی باقاعدہ جماعتوں کے اندر بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھی برمایا اپنے برمایا اپنے زبان کو میٹھی رکھے کیا محبت سے اگر کہیں غلط بھائی ذرا ادھر کر دو تو اچھا ہو جائے گا تمہاری وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف ہو جائے گی ہاں۔ آج ہم نے دین کی کمی کی بنیاد کے میں یہ بھی نہیں جانا مسلمان نے کہ غلط پارکنگ کرنا فرمایا لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا بہت بڑا گنا ہے بھائی آپ ذرا اچھی طرح پارکنگ کر لیتے اب بھائی ذرا یہاں سے پارکنگ کر لیں اس کو ٹکٹ کم بھائی جو کچھ دینا ہو اس کو مطلب کہ پاس پاس دینا ہو ہمارے بھائی فاروق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی دین کی محنت کرنے والے ایک تو اپنی زبان کو میٹھی رکھتے ہیں اپنی زبان کو کیا رکھے محبت کے ساتھ بات کریں نرمی سے سے میٹھی زبان جو کام بنیں گے وہ غصے سے کام نہیں بنیں گے غصے سے کام بگڑ جائیں گے سے کام کو کیا ہوگا بگڑ جائیں گے نبی کی سیرت دیکھو ہمارے نبی سن کی سیرت دیکھو صحابہ کی سیرت دیکھو آپ کے لاکھ سات لوگوں نے کیا معاملہ کیا صحابہ کے ساتھ لیکن صحابہ فرمایا ان کو فرمایا سختی سے جواب نہیں دیا اگر انہوں نے ایسا معاملہ کیا لیکن صحابہ نے سختی سے جواب نہیں دیا ایک بتا وہ کہ سجی میں اللہ تم کھڑے تھے اور ایک ساتھی ان کو بڑا بڑا بہت کہہ رہا اللہ کے نویشن بھی نکل کر دیکھے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا وہ بڑا بھلا کہہ رہا ہے اللہ کے نویشن بھی سن رہے ہیں ابو بکر بھی سن رہے ہیں پھر جب بہت زیادہ بولنے لگا تو موقع سجی نے جواب دیا ایک جیسے ہی جواب دیا تو فرمایا اللہ کے لیے وہاں سے رخصت ہو گئے اب وہ واپس پیچھے پیچھے گئے آپ کیا بات ہے جس کا مفہوم ہے کیا بات ہے اب میں بوڑھا بلا کہتے رہے آپ مجھے فرمایا وہاں کھڑے کھڑے سنتے رہے اور جیسے میں نے ایک بات کا جواب دیا وہاں سے ہٹ گئے بولے کیا وہ تمہارا فرمایا جواب فرشتہ دے رہا تھا اور جیسے تم نے جواب دینا شروع کیا تو شیتان بیچ میں آ گیا اور میں شیتان کے پاس کھڑا رہنا نہیں چاہتا میں وہاں سے سوچا چھوڑی لے کے اس لیے میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے اچھی محنت کا لگایا ہے ہمیں تو ہمیں ہماری زبان میٹھی ہو اور دوسرا بھائی بھائی صاحب ہیں ایک تو زبان میٹھی ہو اور دوسرا دماغ ٹھنڈا ہو کیا ہو دماغ ہمارا ٹھنڈا ہو ہاں۔ اس لیے اللہ کے دین کی محنت کریں میرے بھائی اور جی کو ہاں۔ اس سے ہم پیار محبت کے لیے اس کے بات کریں اور میں اس سے آگے چلیں گے استقبال والوں سے ملاقات ہو جائے گی استف بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ استقبالوں کا بہت بڑا کام ہے ہنستے چہرے ماشاء اللہ ان سے مسافہ کرنا ہو چکے ان سے معاہانہ کرنا او ماشاء اللہ اب آ گئے آ گئے جیسے ہمارے بہت دوسرے دوست ملے ایسے پیار محبت سے ملنا کیونکہ استقبال کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے آج میں ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہنستے چہرے بات کریں گے تیار نہیں جب ملاقات کے اندر گیا تو وہ بات کیوں کہ آتا کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میرا بیٹا جب گھر میں ہوتا ہے تو تیسری طرح سے نکل جاتا ہے اس سے بات نہیں کرتا آج لوگوں کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ اپنے ماں باپ کے اندر پہلے کیا وہاں پہ اس سے باتیں کریں سکھ دکھ کی باتیں ہیں اور جو وقت تھا اس کا وقت بھی لے لیا جانتے کسے وقت لے لیا بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ہے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں اب تو سب لگے ہوئے ہیں کام ہے کہ ہنستے جہرے سے ہم اپنے بھائی کی ملاقات کر رہے ہیں کہیں پانی کا قریب ہے تو اپنے ساتھی کے پاس جا کر اس کو پانی کی چل کے آئے تھک کے آئے میں بیٹھو آجی صاحب جائیں بیٹھو لوگ بہت متاثر ہو کے جاتے ہیں استعمال کے اندر ایک آجی صاحب کہہ رہے تھے جب اللہ کے اسٹیم کے اندر آئے تھے پہلی بار تو آئے تھے اور میں جب واپس آئے جب پوچھا گیا یوں کہا کہ میں مجھے پیٹ میری پوری زندگی کے اندر میرے بیٹوں نے جتنی مرتبہ مجھے ابا اور انہیں کہا ہوگا اتنے بنا لوگوں نے کہا جی سب یہاں جاؤ جی سب یہاں بیٹھ جاؤ یہ کیا یہ کیا اتنی پیار موقع سے لوگوں نے آئے جتنا میری پوری زندگی میرے بیٹوں نے ایسا نہیں بلایا بڑے متاثر ہو گئے دین کی محنت کے اندر لگنے کا بہت بڑا ایک سبب بن جاتا ہے اس کی بات <clears throat> اور استقبال خالی رابطہ دکھانے میں نہیں ہے کہ بھائی یہاں یہاں سے یہاں یہاں سے سے جاؤ جیسے احمد کے زمانے کے اندر ایک اللہ والے استقبال کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے بیرون کی جماعت آئی تو بیرون کی جماعت آئی تو استقبال استعمال کرے سے یہاں سے یہ سیڑھی چڑھ جاؤ پھر ادھر مڑ جانا ادھر مڑ جانا وہاں کمایا آیا جیسے رحم پہلے دیکھ رہے ان کو بلایا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں پولیس جیسا کام ہوا ہے یہاں سے یہاں سے یہ یہ لیے رہبری پوری کر میں ایک جگہ سورج گیا تھا تو ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا جیسے داخل ہو رہا جیسے علی صاحب باہر نکل رہے تھے تو مجھے کہا کہ بیٹا نماز تو ہو گئی یہاں اچھا نماز ہو گئی انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ دوسری مسجد ہے نا وہاں ابھی پونے دو بجے کی جماعت ہے ابھی یہاں ڈیڑھ بجے ہو یہاں پونے دو بجے کی جماعت ہے مجھے چھوڑ نہیں لیا میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مسجد تک مجھ سے موڑ دے مجھے چھوڑنے آئے بیٹا بڑا یہ مسجد ہے یہاں نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ مل جائے گی اس کو کہتے ہیں رہبری بیڑی انہیں کہیں بعد میں بھائی چلو بعد میں گے یوں کر کے آدمی نکل جا رہے تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مسجد کے دروازے تک چھوڑا کہ یہاں جماعت تمہیں مل جائے گی جماعت کے یہاں نماز پڑھ لیا تو بعض مطلب ہمارے سلیپر والے ساتھی زیادہ ہوتے ہیں کہیں ربڑی کرنی ہوتی ہے نئے ساتھی بعض مطلب آتے ہیں کچھ دیکھا ہوا ہوتا نہیں ہے ان کو پیار اچھا اطمینان ملا کہ آج بیٹھے یہاں کھانے وانے کی ہو اور ساری چیزیں چائے ہے کھانے کا سارا انتظام یہاں توڑنے کا سارا انتظام آپ بیٹھے اطمینان کے ساتھ بیٹھے آپ پیار محبت پیا محبت سے بات کرو گے یہ آپ کی دعوت ہو جائے گا دل جیتنے کا موقع ہے ہمارے حضرت فرما دیں کہ فرمایا وہ سفر کر رہے تھے اس کے اندر فرمایا اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا تھا ہے گاڑیوں کے پیچھے دل برائے فروغ یوں لکھتے ہیں دل برائے فروغ یعنی دل بیچنے کا ہے پھر اس کے نیچے لکھتے قیمت میٹھے ڈوبول پھر کیا لکھتے ہیں دل برائے فروغ یعنی دل بیچنے کا ہے پھر نیچے لکھتے قیمت کیا ہے اس کی میٹھے ڈوبول آدمی دو بول میٹھوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو جیت لیتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا میرے بھائی بچوں کو ہمیں پتا نہیں ہوتا لیکن بہت بڑے میں دین کی محنت کرنے والے اور بہت بڑا میں اللہ کے راستے کے لیے نکلنے والے ہوں اپنی زندگی میں دین لا کر اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے چھوٹا سا استقبال ہوتا ہے اور مرکز کے اندر میں استقبال کے زمانے کے اندر ایک ساتھ استقبال کے لیے ایک آدمی آیا کیا اور ہے پیسہ پانی اور جا رہا تھا والے ساتھی نے کہا بھائی ابھی تھوڑی دیر اللہ کے بات جب کی نماز کی بات کرو اللہ کی بات ہوتی ہے بیٹھ جاؤ اس لیے یس رحمت اللہ کہتے تھے کہ مسلمان فرمایا جو عمل کرے بس ایفر دعوت عمل کرے ایک تو ہم نماز پڑھے نماز لیکن دعوت کے ساتھ نماز پڑھے دعوت ہوئے نماز پڑھے خدمت لوگوں کی کرے لیکن لوگوں کو دعوت ہوئے خدمت کرے اس لیے ہمارا ایک مزاج دائرہ نہ مزاج ہمارے لوگوں کو کہنے کی وجہ سے میرے بھائی کو اگر کسی نے وہ عمل کر لیا تو اللہ کو وہ مقبول عمل کا سواب ہمیں دیں گے تو وہ شادی جو ہے اس کے اندر بیٹھ گیا اس کے بعد میں بات مطلب اللہ کی بات یہ ہوتی ہے ایسی بات ہو رہی تھی کہ میں جیسے اس کو ہی فیل ہو رہی اس کو ہی جیسے فیل ہو رہی اب اس کے بعد بیٹھ گیا ذرا بات اور سننے کا بات دنیا کی باتیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ ایک منٹ میں میں آیا ایک منٹ میں آیا لیکن بات ایسی ہوتی ہے کچھ آدمی ہاں، بیٹھ جاتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ میں ایسی بات ہوگی جس کی بنیاد کی بات تو دین کی باتیں بھی ایسی ہیں حدیث کی باتیں اللہ کی باتیں اس میں اللہ پاک نے نور رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک دلوں کو نورانی نہیں کرتے بیٹھ گیا اس کے بعد پھر تصویر ہوئی تصویر ہوئی اللہ کے راستے میں جانے کا نام لکھا ہے اللہ کے راستے کے اندر چلایا یہاں تک کہ چلہ لگایا چار مہینے بھی اللہ کے راستے کے اندر لگایا اور جو اپنی پوری جو زندگی غلط زندگی تھی میں اسے توبہ کر لیا تو یہ ہوتا ہے استقبال کرنا استقبال والی جو ہماری جماعت ہوگی وہ ہمارے ساتھیوں کو پیار محبت کے ساتھ میں ان کا اپنا احرام کرتے ہوئے ساری چیزیں بتا دی اور فرمایا ہمارے جو مجمع جوڑنے والی جو باہر کی جماعت ہے وہ بھی ہمارے ساتھیوں کا استقبال کر دے اور اس کو جہاں یہ سبھی لگتا ہے وہ یہ ہلکا یہاں ٹھہرے گا یہ ہلکا یہاں ٹھہرے گا تو جاننے والے تو وہ ہلکے کے اس کو بٹھانے کی فکر کرے جڑنے والی جماعت میں بہت بڑا کام ہے اس ہاں۔ تو اپنے ساتھیوں کو اچھی طرح اس کو اپنی جگہ کے پہ بٹھانا ہاں۔ پھر چوکی جاری والی جماعت بہت ساری چوکی جاری والی جماعت چوکن جیسے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صاحب کے بارے میں بسارت دے دی کیا بسارت دے دی یہ ہمارا لوگ کچھ بھی کہے لیکن میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی زندگی کس بنیاد کے پر چوکی داری کی بنیاد کی صحابہ آگے کسی کتابوں کے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری نبھانے کی نہ تیر پہ تیر کھا رہے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو کیا کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں رات کو کوئی ساتھی کیوں رہے چوکی داری اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے ایپوں کو تلاش کر کے کون کیا کرے کون رات کو کیا کرے ہمیں کسی ہمارے پاس جو جیسے کہ بھائی ہمارے جی یہ پارکنگ اور یہ چوکی جاری ہے ہمارے پاس تو سٹی بھی نہیں ہے اور ڈنڈا بھی نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں بھائی یہ اتنا سارا کنٹرول کیسے کرتے ہیں پارکنگ کا یہ ٹرافک ٹریفک کا نہیں ایسا حالانکہ سٹی اور ڈنڈا نہیں ہوتا ہمارا منع کرتے ہیں ہمارے بڑے لیکن ایک نظام ہوتا ہے ماشاء اللہ سمجھدار بچنا ہوتا ہے تو اسی طرح چوکی جاری بھی بنوایا لوگوں کے ایپوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کو نہیں رکھا چوکی جاری پر ایپو کو چھپا ہے ہر جی کے اندر آ جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایپو کو چھپا اللہ کے نویش نے ایک مرتبہ فرمایا طواف کر رہے تھے تو ان کے ساتھ غالباً اگر عبد عبداللہ مضبوط ہے اللہ تو ساتھ میں تھے طواف کرتے کرتے فرمایا فرما رہے تھے جس کا محکمہ کعبہ تو کتنا عصمت والا ہے کتنا فرمایا عزت والا ہے کتنا بڑا تیرا مقام ہے یہ فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ تھے فرمانے کے بعد کہا تو اس بھی جانے کی عزت والی چیز ہے سب سے بھی زیادہ ایک عزت والے اللہ کے محمد والے اللہ کا ایک مقام ہے ان کا تو جب دل میں مشہور نہیں کہتے کہ میں جب ایسا کہا تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا کہ کعبہ سے بھی زیادہ اجبت والی تھی کعبہ سے بھی زیادہ کون ہوگی تو کھڑے گا پھر آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت فرمایا اس سے بھی زیادہ اجبت والی ایک مسلمان کی آبرو عزت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس لیے ہمارے اس ماں کے اندر بہت قسم کے لوگ آئیں گے میں ہر ایک کو فرمایا بلی نظر سے دیکھیں گے کسی کو حقیق نہیں سمجھیں گے ہم چاہے کوئی بھی ہو اس کی ہماری سجیت میں تو حکم ہے ایک گنہ گار ہے اس کو فرمایا گناہ سے نفرت ضرور لیکن گار سے ہم نفرت نہ کر گنا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور برا گناہ کر برا کام ہے لیکن گنہ گار سے نفرت نہ کر اس کو تو ہم گلے لگا رہے اس کو ہم کیا کریں گلے لگا اس کو جیسے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر واقعہ پیش آیا ایک آیا اور کہا کہ مجھے جینا کی جائے تو اللہ آپ سے تم نے کیا ان سے معاملہ فرمایا ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہاں؟ تو ہم فرمایا کسی کو حقیق نہ سمجھے اور کسی کو بری نظر سے نہیں بلکہ بڑی نظر سے دیکھے یہ اللہ کا ایک مسلمان ہے یہ ہمارا بھائی ہے مسلمان کے بارے کے اندر حدیث کے کتابوں کے اندر صحابہ کے اندر واقعہ لکھا ہے ہم سارے جانتے ہیں کہ اگر ان سے پوری دنیا بڑھ جائے تو اس سے کیا بہتر کون ہے ایک مسلمان ہے دار والے ساتھی بھی فرمایا نگرانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ بھائی کسی کو کوئی رات کو کوئی حاجت پیش آیا کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے کوئی نئے ساتھی کوئی برے ساتھی ہے کوئی شادی بڑے میاں کھڑے ہو گئے چوکی دار والے پہاڑی جب کیا ہے تو مجھے پیشاب پانی کی حاجت لگی چلو چلو میں ہاتھ پکڑ میں تمہیں لے جاتا میں تمہیں رابطہ بتاتا ہوں یہ ہمارے کام کے اندر میرے بھائی دوستوں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے پیاز کاٹتے سے لے کر بیان کرنے تک ہمارے وہاں سب برابر ہے سب کو اللہ کا برابر سونپ دیتے ہیں ہاں، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے اس لیے ہماری ایک کھیتی والی جماعت کے ساتھی میرے بھائی دوستوں کو میں ہے ہاں۔ جیسے میں نے کہا کہ رکھی گئی اور پوری عمارت سیدھی کھڑی ہوگی اس سے ہم سارے جو جس کی جو ذمہ داری جو زمانوں کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو فرمایا آخر تک اس کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں اور یہ ہماری جو کھڑکی والے جماعت کی جو ساتھی ہے وہ جو ماشاء اللہ بیان ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا تسکی ہوتی ہے تسکی کے بعد یہ ہمارے ساتھیوں کا یہ کام ہے کہ جو چار چار پانچ پانچ مجمع لگتا ہے اس کے اندر ہمارے کتنے جماعت کے ساتھ بھیجا پیار محبت کے ساتھ ہمارے بھائی کی تشکیل ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں جائے گا میرے بھائی لوگوں کی زندگی میں جی آئے گا ہاں اللہ کا خوف پیدا ہوگا زندگی میں تپو آئے گا اور مولانا صاحب رحمت کے زمانے کے اندر ایک سدی میں مسجد پہ بیٹھ کر بہت رو رہا ہے تو مولانا دیکھیں کہ بھائی یہ کیوں بہت رو رہا ہے تو اس کے پاس جا کر کہا کہ بھائی کیوں آپ بہت روتے ہو کیوں آپ بول رہے ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ میں درجی ہوں درجی کپڑے سینے والا کیا ہو گیا تو میں نے اس نے کہا کہ بنایا میں نے پوری زندگی لوگوں کے کپڑے سیے لیکن جو لوگ کپڑے دے جاتے تھے تو کپڑے کے بعد جو کپڑا بچتا تھا بنا میں ان کو واپس نہیں کرتا تھا میں خود استعمال کر لیتا تھا ان کو واپس نہیں کرتا تھا اب یہ اللہ کے راستے میں جا کے آیا اس سے میرے بھائی کو لوگ اللہ کے رابطے میں جاتے ہیں زندگی میں جینا آتا ہے کہ اللہ کی پہچان آخرت کی فکر آتی ہے لوگوں کو حق ادا کرنے کا ایک فکر ہوتا ہے ہاں موت کی ایک تیاری کرنے لگتا ہے تو ہاں میں سب سے کہا کہ جو میں نے کپڑے وہ بھی ایسے ہی پہنے ہیں لوگوں کا کپڑا بچ گیا تو اب سے میں رو آخرت میں کیا ہوگا کیونکہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے تعلیم کے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے کہ ہیں دھوکہ کھلتا اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کا اس کو پتا میری زندگی تو ایسی ہوتی آخرت میں میرا کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں اس کا ایک راستہ ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک جوڑی کپڑے دیتا ہوں یہ کپڑے نکال دیتا ہوں یہ حرام حرام ہوتا ہے حدیث میں آ جائے کہ ایک آدمی نے کپڑا خریدا ننانوے روپیہ حلال کے تھے لیکن ایک روپیہ حرام کا تھا اس کا موقع ہے کہ جہاں تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی اب سوچیں کہ زندگی میں دین نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آج دنیا کے اندر حلال حرام کی طویل ہے کمانے کے اندر ہر چیز کے اندر وہیں سوچا ہم لوگ تھے کہ جس طرح سور کھانا حرام ہے اس طرح سور کا گوشت ملی ہوئی بسکٹ کھانا اتنا ہی حرام ہے چاکلیٹ ملی اتنا ہی حرام ہے آج دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن تحقیقات پہ کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ کیونکہ اگر ہمارے پیٹوں کے اندر حرام چلا جائے گا ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی دعائیں قبول نہیں ہوگی تو آدمی کو فکر لگے میرا کیا ہوگا کے پھر ماسا نے کہا کہ دیکھ اس کا راستہ یہ اب تیری دکان کی جا اور میں ایک بال لگا لیا کہ بھائی ایسا ایسا میں نے آج تک کپڑے لیے تمہارا کپڑا مجھ سے بنایا یہ میرے پاس بچہ میں نے اس کو استعمال کر لیا آپ چاہے اس کو پیسے لے لے پیسے کا ایک اور کام اس کو میرے پاس جو پرانے کسٹمر ہو جو وہ آتے ہیں اب لوگ آتے گئے آتے گئے اور بہت بڑھتا گیا کہ بھائی میرے تمہارے کپڑے سیے تھے لیکن کپڑا بچا تھا میں نے استعمال کر لیا میں نے آپ کو واپس دیا اس کے پیسے کتنے وہ پوچھ رہے تو ہر ایک ہوتا ہے نہیں نہیں پیسے میں نہیں چاہیے بھائی پیسے نہیں چاہیے پھر کبھی تو مجھے معاف کر دو یہ فکر ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جو آدمی نکل رہا ہے ہم سارے دیکھے میرے بھائی دوستوں کو ہم سارے دیکھے ہم جن کی محنت کر کے ماشاء اللہ زندگی میں تکوا آتا ہے آج پھر لوگوں کا پیسہ ہڑپ نہیں کرے گا اس کو فکر ہوگی کیا ہوگا تو اس سے لوگ آتے گئے لوگ کو معاف کر دیں گے ایک راستہ ہے یہ یہ جو جماعت ہے ہماری گفتی جماعت ہے جب تشکیل کا موقع ہو تو ہمارے ساتھی ہمارے فکر مند ہو جائے ایک موقع ہوتا ہے میرے فائدے اس کو ایک وصول کرنے کا ہمیں ایک موقع ہوتا ہے تو ہم اس کی تشکیل کریں اس کی کیا کریں تسکیل کریں کیا محبت سے تسکیل میں ہماری کوئی سمجھ نہیں کیا محبت سے آخرت کی زندگی کے بارے میں دنیا ختم ہونے والی ہے موت ہر ایک کو آنے والی ہے موت ہر ایک کو دنیا کے اندر آیا اور جانے کے لیے آیا ہے لیکن یہ بات الگ ہے کہ لوگ رہنے کی محنت کرتے ہیں کیا کرتے ہر ایک جو آیا ہے دنیا میں جانے کے لیے آیا ہے لیکن آدمی محنت کیسی کرتا ہے جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہو ایسی محنت کرتے یہ نہیں کرتے ابھی تو فرمایا ایک عجیب صاحب نے اس کی بیٹی کی شادی کی لیکن کس کی فکر کرے پوٹے کی فکر کر رہا ہے ایک عجیب صاحب نے اپنی اپنی بیٹی کی ابھی نکاح نہیں پڑ رہا ہے اور اپنے نوازے کی فکر کر رہا ہے ہاں آگے کی سوچ لگا بیٹے اور صحابہ کی زندگی کے اندر محنت کرتے کرتے میرے بھائی بہن سبزی کو آخرت کا موت کا شوق بلکہ حضرت سنگھ نے کتاب میں لکھا ہے ایک آدمی کو میں موت کریں گے بلکہ میں تیس سال سے انتظار کر رہا ہوں موت کا تیس سال سے انتظار کر رہا ہوں اور ہمارے سامنے ایک مرتبہ تعلیم کرتا ہماری مسجد کے اندر تو یہ فجائش پڑھا تھا اس کے اندر موت کے واقعات پڑھ رہا تھا تو تعلیم کے بعد شادی باہر نکلا مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ تعلیم کا کوئی دوسرا حصہ پڑھو میں نے بولا کیا بات ہو گئی ارے تو موت کا ذکر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے بک لگتی کہ موت آ جائے گی اور ہم کیوں ڈرتے ہیں موت سے کیونکہ موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری نہیں کی ہم نے آخرت کے لیے تو تیاری کرنی چاہیے مثال کے طور پر کل کسی کو عمرہ کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جائیں گے تو جانے سے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے تیار کہ چلو کل جانا ہے اتنے بجے بالکل میں تیار ہوں میری بیگ تیار ہے میرے کپڑے تیار ہے اور ابھی کچھ تیاری نہیں کی اور فون آ گیا کہ بھائی چلو کل جانا ہے تو پھر کیا ہوگا کورونا کے زمانے کے اندر جو لوگ باہر سے آئے نا باہر سے تو ہماری بستیوں میں بھی لوگ آئے تھے یوروپ سے لوگ آئے تھے تو ان کا فلائٹ کینسل ہوتا تھا یہ ساری چیزیں تو حکومت کی طرف سے ان کو ہمارے فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو آپ ہر وقت تیار ہیں ہم کبھی بھی آپ کو فون کریں گے جب فون کریں گے گاڑی لینے آ جائے گی سیدھا آپ کو ایئرپورٹ پہ لے جائیں گے آپ کی فلائٹ کا ہوتے جائے گا تو ہم دیکھتے تھے کہ فرمایا وہ بالکل تیار رہتے تھے کہیں گھر سے کہیں باہر جانا دوسری جگہ پانچ بجے دس بھائی پانچ کلو میٹر دور نہیں جاتے ابھی فون آ جائے گا ابھی جانے کا ہو جائے گا کبھی کبھی کسی کو دو ٹیم جی کسی کو تین جی ہفتہ تک لگ جاتا تھا پھر فوراً فوراً گاڑی آتی تھی اس کو لے کے چلے آدمی تیار ہے تو کوئی پریشانی نہیں لیکن تیار نہیں ہوتا آدمی کو دقت اٹھانی پڑتی ہے ہم سارے سے سے ڈر رہے ہیں سے رہے ہیں کہ میں جو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری کی یہ محنتوں کے جیسے میرے بھائی دوستوں کو یہ اللہ بھاگ نے موقع دیا ہے اللہ بھاگ نے چانس کیا میرے بھائی دوستوں کو ہماری جان میں جان باقی ہے وہاں تک ہم کر سکتے ہیں آخرت کی فکر تیاری کر سکتے ہیں اس سے میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک نے محنت کی اللہ پاک نے کام کیا ہے اس کام کی قدر کریں میرے بھائی دوستوں کو اور جس کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کر جس کو جہاں کہا گیا ہے وہی اپنی ذمہ داری کو نبھا ہے چوکی داری والے چوکی داری کی ذمہ داری میں مجموعہ والے مجموعہ جو نے استفاد والے استقبال خدمت والے خدمت والے خدمت والے بھی ہمیں ہاں، اچھی طرح اپنے بھائیوں کی خدمت کر خدمت سے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے خدمت کریں میرے بھائی دوستوں خدمت کے اندر بھی میں کھانے کیونکہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے نا بھوک لگنے کی وہ اس کے تیور بڑھے جاتے ہیں بہت بالکل ٹھنڈے عزیزوں بڑے بھی گرم ہو جاتے کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے اب بھائی کوئی کہیں گے کہ بھائی ذرا یہ بھائی ذرا کوئی بات ایسا اب بھی جاتا ہوں تم بھی ان کے ساتھ ایسے من ہو جا رہا ہوں تم یہ ایک مرتبہ مرکز کی ایک ساتھی مجمع جوڑ رہے تھے مجمع جوڑ رہے اور جیسے ابھی بھائی مجمع جوڑ رہے تھے بھائی آ جاؤ آ جاؤ تو لوگ آتے ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو کیوں بھی نہیں آئے گھر چلے جاؤ خوشی ہو گئی اجے اچھا جی نے کہا بھائی ایسے نہیں گزرے کیا منہ سے دھیرے سے کہو کوئی بات تو ہم بھی ایسا نہیں کرے اجی صاحب نے کہا پھر پانی لا ارے اجے تو اٹھ کے پی لو ارے نہیں کوئی بات نہیں ہم کو جیسے پانی کوئی بات نہیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے خدمت والے ساتھی فرمایا وہ خدمت سے بھی ہم جیت جاتے ہیں بعض مطلب خدمت کرنے کی بنیاد لوگ یاد کرتے ہیں ماشاء اللہ ہماری اچھی اور پھر لوگ اپنی اولادوں کو اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں بعض آج کہنے والے کہتے ہیں ہم زندگی میں ہماری بیوی نے اس طرح ہمیں نہیں کھلایا جس طرح ماشاء اللہ اپنے ہمیں اچھی طرح کھلایا ہے خدمت کام میں لگنے کا بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں کے زمانے کے اندر ایک ساتھی رویا جامع مسجد دیکھنے کے لیے دلی گیا تھا پھر وہاں سے وہ کا لال قلعہ دیکھا اور یہ سوچا کہ چلو لوگ کہتے کہ میں یا مرکز کی پر ہے تو میں مرکز دیکھنے چلا مرکز دیکھنے چلا گیا اب وہ سارے کپڑے نے وہ سب نہیں چل رہا ٹھنڈی کا زمانہ جس نے یو پی کی ٹھنڈی خبر ہے کہ کی ٹھنڈی کیسی ہوتی ہے اب وہ گئے تو جب صاحب سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں رک جاؤ نہیں حضرت میں تھوڑا روکتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہاں رکیں گے جن کی بات سنیں گے اللہ اللہ ان کی بات جو اللہ بہت ہدایت کے فیصلے کر دے اب یہ کچھ نہیں تھا تو رات کو جب وہ سویا تو وہ دیکھا کہ تو سامان اتنا اس کے بعد یہ ٹھنڈی کے اندر ہمیں وہ تیز رہا ہے صاحب ہم نے خود اپنا کمبل لے کر آئے اور اس کو دیکھ کر اپنا کمبل اس کے پہ ڈال دیا وہ سو رہا ہے جیسے صبح کے اندر جب اٹھا مطلب فجر کے وقت اور صاحب براہمن اور قریب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ ساتھی سے ہماری بھی ملاقات ہو گئی اور ہم جب گئے تھے بڑا جماعت کے اندر تو وہ کہہ رہے تھے میں اسی دن سے میں تبلیغ میں لگا ہوں آج تک لگا رہا ہوں خدمت عمل دیکھو خالی بولے کہ مولانا یوسف صاحب نے کوئی لمبا میرے بیان نہیں کیا لیکن وہ میرے اوپر جو جو ٹھنڈی لگ رہی تھی میرا کمبل اپنا کمبل ڈال لیا اور مجھے اچھی طرح سلا دیا اور خود تھوڑا ٹھنڈی کے اندر بیٹھے رہے ان کے یہ عمل کی وجہ سے خدمت کی وجہ سے اس دن کی محنت میں لگا ہوں آج تک لگا ہوں کئی اللہ کے راستے کے اندر بک لگایا یہ خدمت کا جذبہ ہو میرے بھائی دوستوں ہاں، کو ہمارے بھائیوں کی خدمت کرے کیا محبت سے لوگوں کو بلاوے ہمارے سچوں کو بھی پیا محبت سے اندر بلاوے ہاں، کسی کو گھمایا اس کو غلط نام سے اس کو آواز ہے بلکہ پیار محبت سے اس کو آواز ہے جب یہ کھانے کی لائن لگ کے وہ سب کی گھمایا ہو جائے پیار محبت سے ہمارے ساتھی جو خدمت والے ساتھی ہے جو جس کی ذمہ داری ہے اچھی طرح ہمارے ساتھیوں کو اپنا احکام کر کے اپنا لائن کے اندر بھی کھڑے رہے اسے میرے بھائی دوست کو اللہ پڑھ ہم مجھے اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے میرے بھائی کو بعض مرتبہ یہ اچھے اخلاق میرے بھائی کے جس کا ہے کہ ہمیں پوری رات تحجد پڑھنے والوں سے اور پورے دن روزہ رکھنے والوں سے میرے بھائی کو آگے بڑھ جاتے ہیں اچھے اخلاق پر ایک آدمی پوری رات تحج پڑھ رہا ہے پورے دن روزہ رکھ رہا ہے لیکن اچھے اخلاق والے ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں ہاں، اخلاق بہت بڑی چیز ہے ہمارے نیشن کے اخلاق ہم سارے جانتے ہیں ہم سارے جانتے کتنے بہترین اخلاق تھے ایک سفر کے موقع کے پر میں ایک عورت نے دعوت کی جس کی بنیاد کی پر وہ دشمنی تھی اس کو اور اس کے اندر کھانے کے اندر ذہن لیا کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کھانے کی بنیاد کے پر کئی صحابوں کا انتقال ہو گیا لیکن فرمایا وہ اللہ کے لفظ سے بردا نہیں دیا حالانکہ کھانے کے لیے ذہن لیا دیا وہ ہمارے ساتھ پورا سلوک کرے ہم ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے بلکہ ہم تو پتھر کے جاؤ پھول سے اس نے فرمایا زور سے بات کی ہے کوئی بات نہیں صحابہ کی سیرت میں ملتا اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر ملتا ہے حضرت بلا الدین کو یہ کیسے برا بلا کہہ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا گرم کے بات نہیں کی اس سے فرمایا ہمارے ساتھی بھی کیا جو جس ذمہ داری کے اندر ہے بات ساتھی نہیں آئیں گے پہچانتے نہیں ہے پہچان کے لیے کیسے ہیں جیسے ایک شہزادی آئے تھے مدینہ کے اندر اور ہمارے ایک صحابی رضی اللہ کو ہمارا مہمان بنا دیا کیا آپ ہمارے ان کے مہمان تو ہمارے وہ گھر لے جانے لگے میرا جیل سے نام نکل گیا اور صحابی کو گھر گھر لے جانے لگے اب گھر لے جائیں گے وہ شہر جانے تھے یعنی بادشاہ کے بیٹے تھے اب وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابی کے پاس پہننے کے چپل وہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا بھائی تم تو ہمارے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ ایسا کرو کہ آپ کے جوتے مجھے ہماری گرمی لگ رہی ہے تو شہزادہ کہنے لگا حالانکہ اپنے گھر مہمان کے لیے شہزادہ کہنے لگا میں کہاں شہزادے کے بنایا بوٹ اور میں کہاں سے شہزادہ اور کہاں آپ جیسے آپ کو میں کیسے بوٹ دے سکتا ہوں آپ کو پہلے نے کہا کہ آپ کے سوال میں مجھے بٹھا دو بولے کہ آپ کہاں اور میں کہاں میں کہاں آپ کو پیچھے بٹھاؤں خیر ساری باتیں مطلب کہ یہ ہو گئی اور ایک جوان اب ان کے گھر کے اندر ان کا اکرام کر رہے ہوں گا ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ جانتے ہیں نئے ہیں اس لیے ہمارے کے لیے نئے ساتھی آئیں گے بچھائے جانتے نہیں ہیں ذمہ دار ساتھی ہوں گے تو ان کو ایسی آواز جیسے سلمان فارسی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک گورنر تھے گورنر جا رہے تھے اور میں اپنے جیسے ابھی سنڈی کے اندر سال رہی تھی اور رکھتی تھی ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا اور کیا تھا کہ مزدور یہ بنایا یہ میرا یہ گھاس کا یہ گٹھا اٹھا لے اور مزدوری نہیں دوں گا تو سلمان نے گورنر تھے اس وقت گورنر اور جب ان کا گٹھا اٹھا لیا اور انہوں نے گھر چھوڑ لیا اور پھر وقت دیکھا وہ یہ تو ہمارے گورنر ہے تو ایسا نہیں کہا میں تو گورنر ہو گیا میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہوگی اس سے ہمارے نئے ساتھی ہوں گے تو ہمارے کوئی ساتھی کے ساتھ ایسی کوئی بات کہتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں بھائی ہمارے یہاں کے امیر صاحب ہیں ہماری ذمہ داری آگے بھائی کوئی بات نہیں ان کی بھول ہوئی نہیں پہچانتے جیسے اللہ کے نظر پہچانتے نہیں کہ تو برا بلا جائے جب پہچان لیا تو ہاں، تو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اسی طرح لوگ نیا مجمع آپ کو پہچان جانی ہے لیکن جب پہچان لے گا تو ماشاء اللہ دیکھو آجی صاحب نے ہم نے ان کے ساتھ ایسا برا برا سلوک کیا لیکن آجی صاحب نے کبھی ہمارے پہ غصے نہیں ہوئے ہم نے یہ کہا تو کہ عجیب صاحب نے ہمارے ساتھ کبھی ہمارا امی صاحب نے ہمارے پہ غصے نہیں ہوئے اس لیے میرے بھائی دوستوں کی ہماری محنت یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں خطے وار جماعت کی ذمہ داریاں میرے بھائی دوستوں کو بہت اہم ہے اور اس کے اللہ پاک کیا دیں گے جیسے میں نے کہا میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک دنیا کے اندر عزت والی برکت والی سکون والی اطمینان اللہ پاک زندگی دیں گے ہاں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے میرے بھائی رسول کی ہاں۔ آخرت میں اللہ پاک خوش کر دیں گے میرے بھائی رسول ہاں۔ آخرت کے اندر اللہ پاک اتنے اتنے بڑے انعامات دیں گے کہ اللہ پاک آخرت کے اندر خوش دیں گے خوش کر دیں گے جیسے میرے بھائی دوستوں کو ہر ساتھی فرمایا اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائیں نبھائیں گے انشاءاللہ ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستوں کو ہمارے عمل بھی کر ہاں جیسے صحابہ چوکی داری کی ذمہ داری کے لیے گئے لیکن جی، بھائی تو میں نماز پڑھوں تو اسی طرح فرمایا ہمارے ساتھی فرمایا ہمارے تصویر ہاتھ کا اہتمام ہو صبح شام کی تصویر اللہ کو بھول نہ جائے میرے بھائی ہاں ایسے نہیں کہ ہم خدمت کے اندر ہم یہ کے اندر ہیں تو ہمارے سب کی نہیں ہمارے معاملات پورا ہو تعلیم موقع نے تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھے جی ایک مطلب کسی نے کہا کہ جی یہ تعلیم تعلیم کے سب صبح میں بھی تعلیم دوپہر کو بھی تعلیم دونوں میں تعلیم سے کیا جانتے تعلیم سے کیا جانتے اجت جی نے کہا کہ جو معلومات ہے وہ معمولات میں بدل جائے معاملات تو بہت ہے معلومات تو ہمارے اندر نماز پڑھنے کے بھی یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن ہمیں وہ معمولات میں نہیں ہے وقت پر نہیں ہوتا ہے اسراک کی نماز پڑھنے کے پھر کیا فائدے تاہجر کی نماز پڑھنے کے بھی کیا فائدے چاش کی نماز پڑھنے کے پھر کیا فائدے اور ابھی ان کی نماز پڑھنے کے پھر کیا فائدے ہاں۔ یہ سارے میرے بھائی کو ایسے نہیں کہ ہم یہ ہماری ذمہ داری تو یہ امن ہم سے نہیں یہ امن ہم کریں ہمارے ایک ساتھی وہاں یہاں سے جب وہاں کہ ہمیں وہ ایک سفر کے اندر جا رہے تھے تو ہمیں جاتے جاتے پھر وہ ٹیکسی والا تھا وہ اچھا، کہہ رہا تھا مولانا کو کہ مولانا مجھے قبر کا عذاب نہیں ہوگا تو مولانا نے کہا بھائی کوئی وہی ہے تمہارے پاس کہ قبر کا عذاب تمہیں نہیں ہوگا تو بولے کہ میں ایک مطلب اجتماع کے اندر گیا تھا اور میں نے تعلیم کے لیے سنا کہ مغرب کی نمارات کو جو سونے سے پہلے سورہ تبارہ کلو جی پڑھتے اللہ کا اس کو قبر کا عذاب نہیں کرے اس دن سے لے کر آج تک میں روزانہ پڑھا سورج تبارہ کلو جی پڑھتا ہوں یہ تعلیم کے حلقے ہیں تعلیم کے حلقوں کے لیے بیٹھے خود جڑے لوگوں کو جڑنے کی فکر کریں اس میں نورانی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی ہاں اس سے ہمیں سارے عمل کو کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری کو ادا کرے نمازوں کا بھی اہتمام کرے اور یہ سفید درست کرنے والی جو نماز ہماری سفوں کو بھی اچھی طرح درست کرے سر ہماری سفید صحیح ہوگی نماز صحیح ہوگی ہماری نماز صحیح ہوگی اور کیا محبت کے ساتھ سبوں کے اندر سب ضرور کریں گے کیا آپ کو خبر ہے آپ کو پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں کیا ہوگا علی سب آ گیا جو سب پوری ہو جائے گی اس لیے میرے بھائی لوگ جو یہ ہماری ذمہ داری بھی نبھانی ہے اور سارے ہمارے پرانے پاک کے خلاف دعاؤں کا خوب اہتمام دعا والی جو جماعت میرے بھائی لوگ وہ اللہ کی طرف خوب دھیان لگا کر دعا ہے ہاں، ہمارے اجتماع کے اندر دعا والی جماعت کا بہت بڑا کام ہے ہمارے یوسف صاحب رحم کے زمانے کے اندر ہمارا بعض لوگ آتے ہیں کوئی اچھی نیت لے کر آتے کوئی بری نیت لے کر آتے کی مانتے نے ان انتشا کی نیت لے کر آئے یوسف صاحب رحمتہ اللہ بیان کر رہے تھے اور اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں ان سے ان کو پہچان لیا کہ میں تو وہیں سے بنایا گیا کہ والی جماعتیں کہاں ہیں اور ان کو کہا ان کو موٹر فکر کیا کہ اللہ کی طرف خوب دھیان لگا کر اللہ کا ذکر کر دعائیں مانگے اللہ کا خوب دھیان کے دیا اور میں جس مقصد کے لیے وہ آیا کہ اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے کو کامیابی ملتی ہے اسے دعا جگہ کی جیسے اللہ پاک بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں مصیبتوں کو اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں ہاں، اس سے میرے بھائی کو دعاؤں کا خوب اہتمام کرے اللہ کے راستے کے نکل کر دعائیں مانگتی ہے اللہ پاک میں دعا مانگنا اور دعائیں جو نہیں مانگتے اللہ سے ناراض ہوتے ہیں ہاں دعا اللہ پاک گھمایا ہر ایک کی قبول کرتے ہیں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے ہاں اس کی حکمت ہے کبھی جلدی دیتے تھے کبھی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتے ہیں کبھی باقی رکھ کر میں لیں گے اس سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں کریں گے انشاءاللہ اور آنے والا جو مجمع ہے میرے بھائی ہوگی تو اس کر جڑے اور اس کی تصویر کے اللہ کے راستے کے نوکر لے کے عمل کے اندر جڑے اس کے نقو ہم بھی خود بھی جڑے اور ہمارے سچوں کو بھی جڑنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ کو عمل کریں گے